حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے بخل بزدلی بری عمر سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اڑتالیس